ایوب نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چورانوے